لئیس نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے میں پایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا سن رکھو بلا شبہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستاون